ان کی نگاہیں جھکی ہوئی ہوں گی ذلت ان پر چھائی ہوئی ہوگی یہ وہی دن ہوگا جس کا ان سے وعدہ کیا جا رہا ہے